ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اکہتر یا بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور نصارہ بھی اسی طرح بٹ گئے اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چالیس یہ حدیث صحیح ہے